فاطمہ بنت منظر نے خبر دی ان سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا اسما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی قریب ہی ایک مشق میں پانی بھرا رکھا تھا میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی اس کے بعد فرمایا اما بعد اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں اس لیے میں ان کی طرف پڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت اور دو زخ تک میں نے آج دیکھی مجھے وہی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن یا یہ کہا کہ یقین والا حشام کو شک تھا کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ان کی دعوت قبول کی ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے آرام سے سو جا ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے حشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا اسی کے مطابق میں نے بھی کہا حشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بائیس